بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام جڑو بے بہا مہربان مچ رے مارو ہے حامیم الكتاب من الله العزيز الحكيم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی ہے جو زبردست ہیں حکمت آلو ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین یقینا اسمانا ما تے زمین ما ایمان لیان آلان واسطے بڑی نشانی ہے وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون تے تھارا پیدا کرنما تا ان جانوراں ماں جڑا وہ کھنڈاوے یقین کرن آلا واسطے بڑی نشانی ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا بعد موتها بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون رات تیاری گا آن جان ماں تو اس روزی ماں جڑی اللہ تعالیٰ اسمان تے نازل فرما رہے پھر اس نال زمین نہ اس کا مر جان تے بعد زندی کر دیا ہے تے عوام دا چلنما انہاں لوکاں واسطے بڑی نشانی ہے جڑا سمجھیں تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون یہ اللہ تعالیٰ کی آیت جڑی ہم سونا ٹھیک ٹھیک سناوا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کیڑی چیز ہے جس پر یہ ایمان لیا گا لکل افاق کل بربادی ہے ہر ایک کوڑ بنانا والا گار واسطے ثم یس جڑو اللہ تعالیٰ کی آیت سنیں جڑی پڑھ گا اس نے سنائی جائیں پھر تکبر کی وجہ دیں اس را اڑیو رہ جس را اس نے وہ سنی نہیں تے اسا آدمی نا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیو وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ تے جس کڑی ماری آیتاں وچوں اس نے کسے آیت کو پتہ لگ گئے وہ اس کو مخول ہی بنان لگ جائیں اس ہی لوگ کا وسط ہے ذریل کرنا لو عذاب ہے من ورائهم جہنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا جائے دوزخ ہے تو انہوں کی کمائی انہوں کے کچھ کم نہیں آسے تو نبے کچھ کم آمے گا جڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کار ساز یعنی حاجت روا تے مشکل کشا بنا لیا تھا تو انہوں واسطے بہت بڑو عذاب ہے هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب رجز علیم یا ہدایت ہے تو جڑا لوگ اپنا رب آیت نہیں منتا ان واسطے سخت قسم کو دردناک عذاب ہے اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللہ وہ ہے جس نے سمندر تھارا قابو میں کر چھوڑے آئیں تانجے عثمان اس کا حکم نال کشتی چلیں تانجے تم اس کو فضل لوڑ سکیں تانجے تم شکر کریں وسخر لكم ما في في السماوات وما الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تو اس نے وہ ساری چیز جڑی اسمانوں میں تو جڑی زمین مائیں اپنا حکم نال تھارا کم ملا شوڑیئے سوچن سمجھن آنا واسطے بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا يكسبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان فرما دیو جب انہوں نے معاف کر شوڑیں جڑا اللہ دینا کی کچھ امید نہیں رکھتا تانجے ایک قوم نا اس کا کیا وہ بدلو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان آلانا فرما دیو جبے انہا لوکاں تے او جانی کا شونے جڑا اللہ تعالیٰ کا دینا کی کچھ امید نہیں رکھتا تانجے اللہ تعالیٰ ایک قوم نہ اس کا کیا وہ بدلو دیں جڑو نیکی کرے وہ اپنا ہی فائدہ واسطے کرے تو جڑو بدی کرے اس کو وبال بھی اس سے برپوئے گو پھر تم سارا اپنا رب کو لے مڑ گئے جیں گا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبات من الطيبات وفضلناهم على العالمين تو یقینا انہوں نے بنی اسرائیل نہ کتاب تے حکمت نال نبوت عطا کی تھی تو انہوں نے انہوں نے پاک تے کاری کاری کی چیزاں وچوں روزی عطا فرمائی تھی نالے انہوں نے دنیا جہان پر فضیلت بخشی تھی وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تو انہوں نے انہوں نے دین کی واضح دلیل عطا فرمائی پھر انہوں نے جو اختلاف کیو وہ علم کا آ جانتے بعد ہی کیو چڑی آپسی زد کی وجہ سے بے شک قیامت کے تہڑے تھارو رب انہوں نے بشکار انہوں نے گلہ میں فیصلوں کر دیا گو جنہوں میں بے اختلاف کرے میں تھا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تم دین کا صاف رستہ اور قائم کر شوڑے آئیں بس تم اس سے رستہ ور چلیا چلو تو انہا لوکاں کی مرضی ور نہ چلیو جڑا کچھ جانتا ہی نہیں انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بے شک وہ لوگ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں تھارے کچھ بھی کام نہیں آسے تو ظالم لوگ یقیناً آپس میں ایک دوجہ کا دوست ہیں تو پریزگاراں وہ دوست اللہ تعالیٰ ہے وهدى ورحمة لقوم يوقنون یہ قرآن لوکاں واسطے اکھ اگاڑنوں کو ذریعہ ہے تو یقین کرن آنا واسطے ہدایت تے رحمت ہے أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سواء جڑا گناہ کریں یا سمجھیں جی ہم انہوں انہوں لوگ کا آرو کر دیاں گا جڑا ایمان لیایا تو جنہوں نے نیک عمل کیا جے انہوں کو جینوں تو مرنوں ایک جو ہو جائے مجھ پیڑو فیصلو ہے جڑو یہ کریں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اسمانانا اور زمیننا اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیو ہے کہاں جی ہر شخص نا اس کا کیا وہ بدلو دیتو جائے تو انہا پر ظلم ذری بھی نہیں ہو سیں افرأیت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله تو کیوں نے وہ آدمی بھی تک جس نے اپنی نائی خدا بنا تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہوتا گمراہ کر چھوڑے ہیں تو اس نے اس کا کنا ور تو اس کا دل ور مور لا چھوڑی ہے تو اس کی ور پردو سا چھوڑی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اس نے کون ہدایت دے سکے کیوں تم سمجھتا نہیں وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون تبكي جے ماری زندگی تے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اتنے ہم مرا تے جیاں اور ہونا تے بس یا زمانہ کی الٹ پھیری مارے اصل میں انانا اس کو کچھ علم ہے ہی نہیں یہ چھڑا اپنا اندازہ بربٹا مارے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا فرشتہ نے ہماری واضح آیت پڑھی جائیں انہوں کولا اس کو کچھ جواب نہیں ہوتا سوائے اس گئے کہ وہ کہیں تم مارا باپ دادا نہ لے آؤ جے کر تم سچائیں قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ لا لا ريب فيه ولكن أكثر الناس يعلمون تم فرما دیو اللہ تعالیٰ توڑا زندگی دے پھر وہی توڑا موت دے پھر وہی توڑا قیامت کے تیارے کٹھا کرے گو جس میں کوئی شک نہیں ورمتہ لوگ جانتا ہی نہیں ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون اللہ تعالیٰ واسطہ ہی اسمانہ کی تو زمین کی بادشاہی ہے تو جس طرح قیامت قائم رہے گی اس طرح باطل پرست نقصان میں ہی رہے گا وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تتم ہر ایک جماعت نہ جنوں پار ٹٹھو وہ دیکھے گا ہر ایک جماعت اپنا عمال نامہ در سدی جائے گی اج تمنا دھارا عملہ وہ بدلو دیتو جائے گو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یہ ہماری کتاب ہے جڑی تھارا بارا ماں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے تم جو کچھ بھی کریں تھا ہم لکھاتا جاں تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ تو وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا انہوں نے انہوں نے رب اپنی رحمت میں داخل کرے وہ یا بندے بندے کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیو انہوں نے کیوں جائے گو کیوں تو انہوں میری آیت پڑھ گئے نہیں سنائی گئی تھی پھر تم تکبر کریں تھا تو تم نافرمان لوگ تھا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي قل تم میں ندری الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين تو جس وقت کی وجہ تھو جی اللہ وہ وعدو سچو ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تم کہ تھا ہم نہیں جانتا یہ جی قیامت کی چیز ہے ہم تے اس نے بس ایک خیالی جی چیز سمجھا تو ہم بالکل یقین نہیں آتو وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ انہوں کا عمل کا پہڑا نتیجہ انہوں کے سامنے آجیں گا تو جس عذاب ہوئے مخول پڑھامے میں تھا वो उन्होंने घेर لیا وہ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وَمَعْوَاكُمُ النار وما لكم من ناصرين کیوں جائے گو جی آج ہم تونہ اس سے را بسار شوڑوں گا جس طرح تونے آج کا دن کی ملاقات بساری بھی تھی تھارا رین کی جگہ دوزخ ہے پھر تھارو کوئی مددگار نہیں ذالکم بی انکم اتخذتم آیات اللہ حضوا وغرتکم الحیات الدین الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ہوں اس گنو کیوں نے اللہ تعالی کی آیتوں کو مخول بنایا وہ تو دنیا کی زندگی نے تم تو خاما سا چھوڑیا تھا لہذا آج نہ تو یہ دو دستے کرے کٹ جائیں گا تو نہ انہاں کی توبہ قبول بے گی فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ساری صفت بس ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں جڑو اسمانہ وہ رب ہے تو زمین وہ رب ہے اور سارا جہانہ وہ رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اسمانا تزمین ما اس سے کی کبریائی ہے اور وہ غالب ہے حکمت آلو ہے